حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو اختیار دیا تھا لیکن یہ طلاق نہیں بنا سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار چار سو بہتر